پہلا سوال آپ کا ناد علی اصل میں یہ جو عموماً کیلنڈروں میں اس میں ناد علی لکھا جاتا ہے نا اس کے کلمات درست نہیں صحیح معنی میں جو ناد علی ہے وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے سمے موتا پر جس کا نام ہے حیات الموا اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ناد علی کا صحیح متن جو ہے وہ اس میں نقل کیا ہے اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں میں نے نشان لگا کر رکھا ہوا آپ نوٹ کر کے لے جائے کہ صحیح معنی میں ناد علی کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا جو عام لگا ہوتا ہے ناد علی اس کے کلمات اور جو اصل ناد علی اعلی حضر نے لکھی ہے اس کے کلمات میں فرق حیات المبات اعلیٰ رسال اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بھی اسے دیکھ کر اس میں سے ناد علی نکال لی